غلاف کا بتیری حسن کا نہیں سانی بڑھتا ہے نور ایمانی غلاف کا بتیری حسن کا نہیں سانی تجھے جدی بڑھتا ہے نور ایمانی غلاف کا بتیری عظمتوں کا کیا کہنا حسن ازل کا لباس نور ہے تو گناہ گار تیرا کیوں نہ چوم لے دامن امین راز وفا جل وزار تور ہے تو خلاف کعب تیری عظمتوں کا کیا کہنا عروس سے حسن ازل کا لباس نور ہے تو گناہ گار تیرا کیوں نہ چوم لے دامن امین راز وفا جل وزار تو غلاف کعبہ تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے جو بڑھتا ہے نور ایمانی غلاف کعبہ قسم مجھ کو رب کی تجھے جو دیکھا تو آنکھوں میں اشک بھر آئے تصورات کی دنیا میں ایک ہلچل ہے جو دل میں داغت پوشی نکھر آئے نہ پوچھ مجھ سے کہ میں گم ہوں کن خیالوں میں گزر رہی ہے جو دل پر بتا نہیں سکتا ٹپک رہے ہیں یہ کیوں اشک آج آنکھوں سے تیری نظر سے نظر کیوں ملا نہیں سکتا غلاف فکا تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے جو دیکھو بڑھتا ہے نوری شرف مجھے بھی تھا حاصل حرم کی خدمت کا مگر یہ فرض محبت بلا دیا میں نے میرا ضمیر بھی بیدار تھا کبھی لیکن ہوس کی گود میں اس کو سلا دیا میں نے مجھے بھی ناز تھکا کعبہ کی پاس پانی پر حرم کے حسن نہا کا تھا راز دام بھی سری نیاز تھی شان کج کی غم حبیب سے رہتا تھا شاد ماں میں بھی غلاف کا تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے جو دیکھو بڑھتا کی راہ پر لایا حرم کی راہ سے بیگان کر دیا مجھ کو میں ایک راز حقیقت تھا میں دنیا میں مگر خرد نے کفسان کر دیا مجھ کو درے حرم سے جدا ہو کہ تیرا بختی سے جہاں میں خود کو تماشا بنا دیا میں نے وہ دل جو مرکز انوار حق تھا اس دل کو بتا نے ہر حوث سے سجا دیا میں نے غلاف کا تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے جو دیکھو بڑھتا ہے نور ایمانی گناہ گار محبت ہوں اے غلاف حرم کھڑا ہوں شرم و ندامت سے سر جھکائے ہوئے مجھے سنبھال خدا کے لیے سنبھال مجھے شکست دل ہوں قدم بھی ہے لڑ کھڑائے ہوئے ادا شنا سے وفا ہے حرم کے پیرا میرے لیے بھی سر ملتظم دعا کرنا عطا ہو پھر مجھے احساس فرض کی دولت نصیب پھر ہو حرم سے مجھے وفا کرنا غلاف کعبہ تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے دیکھو تو بڑھتا ہے نور ایمانی میرا فرض حرم کا پیام پہنچانا چمن میں دشت میں صحرا میں خشک میں تر میں حرم سے خیر کی دولت لیے ہوئے نکلا الجھ کے رہ گیا لیکن میں دامن شر میں دیا حسن تجلی کے راہ رو تجھ پر یہ چند اشک ندامت نثار کرتا ہوں خزاں نصیب چمن ہوں میں اے نسیم حرم دعائے آمد فصل بہار کرتا ہوں غلاف کعبہ تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے جو دی بڑھتا ہے نور ایمانی غلاف کہ تیرے حسن کا نہیں سانی تجھے جو دیکھ تو بڑھتا ہے